مزدور ہے کارخانے دار ہے مرد ہے عورت ہے مسافر ہے مقیم ہے ہر آدمی کی فطرت میں ہے ہر ایک نفع چاہتا ہے اور نقصان سے بچنا چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نفع ہے کس میں اور نقصان ہے کس میں آدمی اس کو معلوم کرے پھر علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ جب یہ دو چیزیں دونوں ایک سے ایک جگہ جمع ہو جائے کہ اتنا نفع تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ نقصان بھی ہے تو پھر رابطہ اور قانون یہ ہے شرعی قانون کے نقصان سے بچنا یہ زیادہ اہم ہے نفع حاصل کرنے کے مقابلے میں تو پہلی بات تو یہ کہ نفع ہے کس میں یہ کون بتاوے تو رات دن کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں جو جو سامان بناتا ہے وہ اس کا نفع نقصان بتاتا ہے کپڑے بنانے والے مشینیں بنانے والے جوتے چپل بنانے والے جتنی بھی چیزیں دنیا میں بنتی ہے اور لوگ بناتے ہیں تو جو بناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ اس کا نفع کیا ہے اس کا نقصان کیا ہے انسان کی سب سے بڑی شرافت کی بات کہ ساری مخلوقات کو تو اللہ نے اپنے امرے کن ہو جا تو ہو گئی صرف اس انسان کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اللہ نے اس کو بنایا اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تو اس کو طائف شریف اور عرفات کے میدان کے بیچ میں ایک جگہ ہے دونوں کے وہاں رکھا اور شیطان سے کہا کہ جا کے دیکھ جس کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں تو وہ آیا اور یہ ناک کے راستے سے داخل ہوا سوراخ تھے روح نہیں بنی ڈالی ہوئی تو سارا چکر کاٹ کے آیا اور کہنے لگا کہ یہ یہ تو کھوکھلا ہے یہ تو کھوکھلا ہے اس کو تو یوں نچاؤں گا اسی لیے جو آدمی اندر سے بنا ہوا نہیں ہوتا اللہ کا تعلق اللہ کا خوف تقوا اللہ کی عظمت آخرت کا دھیان حساب کتاب کہ ہر چیز کا حساب دینا ہے اس کو شیطان نچاتا رہتا ہے اور شیطان کو نچانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی حدیث میں آتا ہے ین فس پھونک مارتا ہے ایک وسوسہ ڈالا اور آدمی اس پر چل پڑا ہے اسی جی، لیے اس کو بالکل ایسا کر دیتا ہے جیسے قرآن نے کہا ہے ومن عن ذکر الرحمن نقوب له شیطانا فهو له کریم جو اللہ سے غافل ہو جاتا ہے کہتے ہیں یہ جو ویلڈنگ ہوتی ہے ویلڈنگ لوہے کو لوہے سے جوڑنے کی تو ویلڈنگ جب ہوتی ہے تو اس میں سے چنگاریاں اڑتی ہیں وہ پھول جھڑیاں اور اتنی زور کی ہوتی ہے کہ کسی کوئی آدمی اس پر نظر جما کے دیکھ نہیں سکتا کہتا ہے یہ ہے یہ آشو کہ آدمی کی آنکھیں خیرا ہو جائے چبھیا جائے اسی لیے وہ جس پائپ میں سے نکلتی ہے وہ پھول جھڑیاں وہ پائپ نظر نہیں آتا اور وہ پائپ جس گیس کے سلنڈر میں لگا ہوا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا یہی دیکھ کر کے آدمی چکا چون ہو جائے کہ ایسے دنیا کی زیب و زینت دنیا کے نقشے دنیا کی شکلیں مختلف شکلیں آدمی کو چکا چون کر دیتی اس کے پیچھے اللہ کا غیبی نظام آدمی کو نظر نہیں آتا اسی لیے قرآن کہتا ہے ایک جگہ زین حب الشہوات خواہشات کی محبت مزین کی گئی ایسی خوبصورت ایسی اچھی شکل کے پیچھے اس شہوت کے پورا کرنے کے پیچھے کیا ہے پتہ نہیں چل اسی لیے حضور اکم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جنت الجنت بل مکار وہ حفت النار و بشہوات جنت جہنم تو تیار ہے ارے جنت حق اللہ کا حکم پورا کرنے میں جو ناگواری پیش آتی ہے طبیعت ادھر نہیں چلتی اس کے پیچھے کتنا نفع چھپا ہوا ہے چونکہ دھڑک دی گئی ہے اس لیے دیکھتی نہیں ہے ایسے شہوات اور خواہشات کو جہنم کو ڈھانک دی گیا ہے خواہشات سے علماء نے تو سمجھانے کے لیے یہاں تک کہا ہے کہ جب کوئی آدمی اپنی کوئی خواہش کسی بھی لائن کی شریعت سنت کے خلاف پوری کرتا ہے تو خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے لیے جہنم کا ایک پردہ ہٹاتا ہے دوسری کی تیسری کی چوتھی کی وہ کھانے کی کمانے کی پہننے اوڑھنے کی لینے دینے کی دیکھنے سوچنے کی جو بھی خواہشات جس خواہش کو شریعت سنت کے خلاف پوری کرتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے لیے ایک پردہ ہٹا ہے ہوتے ہوتے ہوتے وہ جہنم بھی گر جاتی اس کے بالمقابل اللہ کے جس حکم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سنت کو لیکن طبیعت پر بہت بوجھ پڑتا ہے کہ جنت کو ڈھانک دیا گیا ہے ناگواریوں سے طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے فجر کے وقت میں اٹھنا وضو کرنا نیند چھوڑنا ایسے بہت ساری چیزیں بھائی بہنوں کا حق ہے میراث میراث یہ ان کا حق ہے لیکن کہ مال جا رہا ہے ایسے زکات حضرت علیہ السلام کے زمانے میں چوتھائی زکوٰۃ زکات کی مال کی ایک لاکھ ہو تو پچیس ہزار اس وقت کا سب سے بڑا مال والا قارون ہی تھا تو یہ تو دیکھ رہا تھا کہ اس سال پچیس ہزار گئے دوسرے سال پچیس ہزار گئے چار سال میں اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا اس زکات کے ادا کرنے پر اللہ نے کتنا بڑا وعدہ کیا ہے حفاظت کا برکت کا بنا کا وہ نظر نہیں آ رہا یہ مال جاتا نظر آ رہا ہے تو مال ہاتھ سے جا رہا ہے تو نقصان نظر آ رہا ہے اسی لیے اس سے کہا تھا کہ وب تب سیما آتا کلّہ دار الآخرہ ولا ہے اسی وقت محنت دنیا وہ آسن کماشرم اللہ علیہ یہ جو اللہ نے تجھے دولت دی ہے اس سے اپنی آخرت بنا دولت تو نظر آ رہی ہے آخرت بنتی بگڑتی نظر نہیں آتی اسی لیے سب سے پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے جتنی چیزوں کے اللہ نے جو وعدے کیے ہیں اور جتنی چیزوں پر جتنی وعیدیں کی ہے وہ آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقینی دن میں اتر جائے تو آدمی کرنے کے کاموں کو کرے گا بچنے کی چیزوں سے بچے گا اور زکات دیتا ہے تو مال جاتا نظر آتا ہے لیکن اللہ کے نبی کے ارشاد قرآن کے فضائل قرآن میں جو کہ جس مال کی زکات دی جاتی ہے اللہ دن یوتون سے کہا جو نماز قائم کرتے ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا حاضر ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہو مال محفوظ ہو جاتا ہے سارے فضائی یہ نظر نہیں آتا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کے وعدوں اور وعیدوں پر یقین اس سے کہا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود دعا ہے آپ نے بھی دعا کی ہے اللہ علی دینی دنیا پروردگار میری دنیا ایسی ہو جو میرے دین کے لیے مددگار بن رہی ہو میری دنیا میرے دین کے کاموں میں رکاوٹ نہ بن رہی ہو جیسے آدمی کا کاروبار آدمی کی آدمی کی کمائی کی شکلیں آدمی کی مختلف چیزیں جو آدمی کرتا ہے کہ کون سی چیز اس کو شریعت سے ہٹا رہی حکم توڑوا رہی کہ اب یہ دنیا اس کے لیے وابال بن جائے گی اگر یہ دنیا اس کے دین میں مددگار بن رہی ہے جیسے گھر کی عورت کے لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا ساری برتنے کا سامان ہے لیکن سب سے اچھا سامان گھر کی وہ عورت جو آدمی کی دینداری پر مدد کرے آدمی کہتا بھائی یہ حلال ہے یہ حرام ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے عورت اس کا ساتھ دے تو وہ عورت بہت اچھی اللہ کے نبی ہیں اسی لیے جو کہتے ہیں بار بار خود قرآن نے بھی حکم دیا ہے یا یہ آمنو او انفسکم و اہلی کم ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ اور جہنم سے بچنے کا سامان صرف اور صرف دین ہی ہے جس وقت کا جو حکم ہے شریعت کا تو اس سے کہا تھا کہ اپنی دنیا سے آخرت بنا لے اور رہا تو انسان ہے تجھے بھی ضرورت ہے تو اس میں سے اپنی ضرورت کا مال اپنے پر خرچ کر لے اور تیرے پاس کیا تھا تو تو ننگے بدن آیا تھا اللہ نے تو دیا ہے جس اللہ نے اس پر احسان کیا اس کی مخلوق پر تو احسان کر یہ اس سے کہا تھا لیکن اس کو وہ جاتا نظر آ رہا تھا نقصان نظر آ رہا تھا نفع نظر نہیں آ رہا تھا اس اس فرض کے ادا کرنے پر اللہ کا جو وعدہ ہے وہ اللہ پورا کریں گے اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرتے نماز پر جیسے ابھی اثر کے بعد وہ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے پانچ وقت کی نماز کے اہتمام پر پانچ انعامات کا وعدہ تو نماز پڑھتے تو نظر آ رہے ہیں اس پر جو وعدہ ہے پانچ کا تو اللہ جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی کریں گے اچھا اب لوگ آتے ہیں من صاحب کاروبار بہت ٹھپ ہیں روٹی روزی کا بھی مسئلہ ہو رہا ہے اب اس کو آپ بالکل تک لطف دو دو بھائی تم نماز کا اہتمام کرو کہ ہاں وہ بھی کہ خود بتانے والا بھی اچھا کوئی تعویذ بنائیں گے کوئی عمل بتا یہ تو اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا عمل ہے کہ جو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کا پانچ طریقے کے اور اس میں پہلا روزی کی تنگی دور کر دیتے اس سے بڑا کون سا تعویذ ہوگا میں سب کو تعویذ دو نا جہاں میری رقم رہتی اس میں رکھ دوں تو دس کے بیس ہو جائیں اصل میں سب سے بڑی چیز یہ ہے اللہ کے وعدوں پر یقین مجھے بہت یاد ہے بھول نہیں سکتا ہوں ہمارے گاؤں میں تعلیمی اجتماع تھا میں تو اس وقت مدرسے میں تھا تو شروع شروع میں اپنے یہاں جماعتوں کا کام جو ہوتا تھا وہ اپنے صبح گجرات ہی میں بھروچ سورت بڑودا بڑودے میں کم تھا لیکن یہ پالن پور وغیرہ ایک مرتبہ کاوی میں اجتماع طے ہوا تھا اور اس نے یہ طے کیا کہ بھائی اب ہم کو جیسے لوگ کاروبار بڑھاتے ہیں تو ہم کو کام بڑھانا چاہیے جیسے روز مسجد وار جماعت بیٹھ کر کے سوچتی ہے بھائی ملاقاتیں بڑھانی چاہیے مسجد کا وقت بڑھانا چاہیے اپنی قربانی بڑھانی چاہیے اس کے مذاکرے کرتے ہیں قرآن کی تلاوت ایک پارا کرتے ہو تب دو کرنے چاہیے ڈیڑھ کرنا چاہیے تصویر پڑھ کے نفلیں تو اس وقت یہ ہوا کہ بھائی اب کام بڑھنا چاہیے یعنی گجرات سے نکل کر اور صوبوں میں جا رہے تو چار صوبوں کے لیے چار جماعتیں طے کی کرناٹک تمل ناڈ مالابار اور یو پی میں لکھنؤ یہ چار جماعتیں طے ہوئی تھیں کون لے کے جا گئے تو مولانا عیسیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے مولانا موسا صاحب تھے یہ حضرات جو ذمہ دار تھے ان کو ان کے لیے طے ہوا وہ آئے اللہ مغفرت فرما اور بہت بلند دے بھائی فل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں موجود تھے کہا کہ یہ چار جماعتیں ہیں رات چاروں کو لے کر جانا ہے وہ جہاں سے وقت لگاتے ہوئے تاریخ سیما میں آئے تھے تو ان کا حال ایسا تھا اپنے گھر واپس جانے کا کرایہ ان کے پاس نہیں تھا چاروں اب کرناٹک مالابار لکھنؤ سارے سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی یہ تو کہہ رہے ہیں چار جماعتیں لے کے جانا اب کام بڑھانا ہے لیکن ہمارا کام جو ہے نا قربانی سے ہے خالی رسم پوری کرنے کا کام نہیں ہے اس میں آدمی کی قربانی اور قربانی ہر ایک کی الگ ہوتی ہے تو ان میں سے کچھ کہنے لگے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے بات تو بہت اچھی ہے اور یہ ہے لیکن اس وقت میں موقع نہیں ہے اور یہ حال ہما حال ہمارا ہی ہے بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یوں کہا کہ آپ تو بڑے ہیں میں تو صرف آپ حضرات سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب کسی کے کندھے پر تشکیل کا ہاتھ رکھتے ہیں چار مہینے کے لیے چلے کے لیے جو بھی اس وقت میں اگر وہ آدمی کوئی عذر کرتا ہے اپنی کوئی پریشانی اپنا کوئی مسئلہ اپنی کوئی رکاوٹ تو آپ حضرات کیا کہتے ہیں ان سے پوچھا اور یہ سنت ہے یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی کی تربیت کرنا چاہتے کسی کو کوئی اگلا راستہ دکھانا چاہتے تو پہلے اسی پر سوال ڈالتے تھے جیسے معاف کرنا سکھانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کو معاف کر دیا یہ سکھانا چاہتے ہیں کیا پوچھا بھائی تم لوگ آپس بہادر کس کو کہتے ہو یہ حضور نے ان سے ہی پوچھا اللہ کے رسول جو کسی کو پٹھا دے وہ بہادر واہ واہ واہ واہ دیکھو میں جو شریعت لے کر آیا ہوں میں نبی رحمت ہوں سراپا نور میں تمہیں بتاؤں بہادر کہ سامنے والے پر پورا کاوتفرین کہہ جا اللہ لیے معاف کر دیا جیسے حضرت عشب السلام نے معاف کیا اپنے بھائی ایسے ایک جیسے آپ نے یعنی سبق تو اور کچھ پڑھانا چاہتے ہیں تربیت اور کچھ کرنا چاہتے ہیں کوئی اگلی دولت دینا چاہتے ہیں لیکن سوال انہیں پر ڈالتے ہیں یہ سنت ساتھی پوچھتے ہیں بہت ساری سوالات کرتے ہیں ہمارے پاس تو وہاں روزانہ آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں تم یہ بتاؤ تم کیا کرتے ہو وہ جب وہ بتاتے ہیں تو اس سے پھر اگلی راہ سمجھ میں آتی ہے تو انہوں نے بھائی فضل کریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان حضرات سے کہا کہ آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں جب کوئی آدمی ازر کرتا ہے تو ہم تو اس کو سلاط الحاجہ کی کہتے ہیں شرات الحاجہ پڑھو نماز پڑھو اور نماز پڑھو تو پھر بس کریم صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ اچھا تو یہ سراط الحاجہ صرف انہی کے لیے ہے ہمارے لیے نہیں آپ کے لیے بھی پھر وہ آئے اپنی اس پر وہ تو ایسا ہی ماشاء اللہ شیر ببر آدمی تھا چلنے کے دیکھو یہ چار جماعتیں ہیں یہ جماعت آپ کی ہے جماعت آپ کی ہے جماعت آپ کی ہے کل صبح کو دعا ہوگی اس کے بعد آپ کو اپنی جماعتیں لے کر جانا ہے ہم نہیں جانتے ہاں یہ رات پوری آپ کے پاس ہے اور یہ مسجد کے چار کونے ہیں چاروں چار کونوں میں رو نمازیں پڑھو دعائیں مانگو سجے کرو جتنی جو چاہے کر لو یہ چار کونے یہ چار جماعتیں اور رات صبح کو آپ کو یہ جماعتیں لے کے جانا ہے ہمیشہ یقین سے یقین جیسے ہم کہتے ہیں نا باتوں سے باتیں زندہ ہوتی ہے عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے تو ان کا یقین تھا وہ بہت اپنے قصے سنا کر تیرے پیسہ کریں کہتے تھے کہ کبھی کبھی جب میرے گھر میں بالکل فاقہ ہوتا تھا کہ گھر میں کھانا ہی نہیں ہے تو میں اپنی بیوی سے کہتا جس دن فاقہ ہو اس دن اما ابا کی دعوت کر دینا اب سوچنے میں تو یوں کہ یار اپنے بچوں کا نہیں ہے تو کائی کو فضیتا کرے اما ابا کو بلا کر کے نظر تو یہ آتا ہے نا اور ان کا یقین یہ کہ اما ابا کو جب ہم دعوت دیں گے تو ان کی روزی ضرور آئے گی ان کی برکت سے ہم بھی کھائیں گے ہمارے بچے بھی کھائیں گے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یقین کا اللہ پاک خود فرماتے ہیں رما انفق سب تم شعی ان بہو یکل جو چیز تم اللہ کے لیے خرچ کرو گے اپنا وقت اپنا پیسہ اپنی صلاحیت اپنی تندرستی اپنا علم جو چیز بھی اللہ تمہیں اس کا نعمل بدل دیں گے تو اللہ کا وعدہ تو ہے ہارون کو سمجھ میں نہیں آیا ان نما تو ہوا ان میں مال میرا ہے میرے اپنے دست و بازو کی کمائی ہے کیوں دوں میں کسی کو اور یہ نہیں معلوم کہ دوسروں کیا پتا کون کس کی برکت سے کھا رہا ہے جیسے سورہ نون میں ایک واقعہ ہے ایک آدمی کا نون قلم وما سرور پڑھتے نا قرآن میں ایک آدمی کا باغ تھا اس کا معمول یہ تھا کہ سال میں جب اس کے باغ میں پھیلاتے تھے تو ایک حصہ وہ یتیموں بیواؤں غریبوں کے گھر بیچتا تھا اس کا ہو گیا انتقال تین بیٹے تھے بڑے نے قبضہ کیا اور ان کا خبردار اس سال سے اب آئندہ کسی کے گھر کچھ نہیں جائے گا ہمارا وہاں ہے ہم کھائیں گے ہماری کمائی بیچ والا بھائی سمجھاتا رہا کہ بھائی اپنے بڑوں کی ڈگر پر چلتے رہو اسی لیے اس تبلیغ میں دعوت میں یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو بڑوں نے جو راستہ بتایا ہے نا عمومی جش کا خصوصی جش کا مسجدوں کو آباد کرنے کا ہے نی یعنی، اور چار مہینے کا ایمان کی بات جو راستہ بتایا ہے اس لیے کہ مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے وہ تو بہت زبردست عالم تھے اور مناظر تھے بہت قصے ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ چونکہ مولانا لیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت رہے لیکن مناظر تھے اچھو اچھوں کے چھٹکے چھڑا دیتے تھے جماعت میں بھی خوب وقت لگا حضرت کے ساتھ بھی رہے حضرت کے ساتھ سفر بھی کیے ایک دن مولانا یا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مولوی صاحب ہماری تو ہار ہی میں جیت ہے کیا ہماری تو ہار ہی میں جیت ہے اب وہ مناظر آدمی کہاں حلق میں اترنے والی بات ہے کہنے لگے کہ بہت دنوں تک حضرت کے احترام میں میں کچھ بولا نہیں لیکن اندر میں کھلبلے کہ نہیں جی ہار ہار ہے جیت جیت ہے ہار میں جیت کیسی ہے لیکن احترام اسی لیے کہتے ہیں بڑوں کی باتیں جو ہے نا بہت بعد میں سمجھ میں آتی اب آدمی کہنے میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا اسی لیے بعض مرتبہ پوچھتے ہی نہیں خود ہی اپنی رائے سے کر لیا اور پھر جب سامنے آیا پریشانی کا مسئلہ وہ ایسا ہو گیا تھا اور میں پوچھنا بھول گیا اور ایسا کر لیا بھائی پوچھ لیں کہ ایک آدمی آیا ہمارے حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس تو تو وہ ساتھی جو ہے نا بہت ذمہ دار اور بہت فکر مند آپ کے پاس بھی آتے جاتے ہیں انہوں نے ایک مطلب مجھ سے قرض لیا تھا لیکن جو مدت دی تھی اس کے بھی بہت سال ہو گئے ابھی تک وہ پیسہ دے نہیں رہے تو حضرت جی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بھائی جب تم نے اس کو قرض دیا تھا تو مجھ سے پوچھا تھا مجھے پوچھ کے دیا تھا اب کالی ہنڈیا میرے سر رکھنے کے لیے آ رہا کہ ایسے بہت سے لوگ کرتے ہیں خود ہی اپنی رائے سے کر بیٹھتے ہیں اور پھر من صاحب کوئی عمل بتاؤ عمل تو صاف تھا یوں کرتے تو یوں صاف خیریت نے بتایا خیر تو مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت دنوں تک یہ بات لیکن حضرت کے اکرم ایک مرتبہ ان کا مناظرہ تھا بریلی میں خاص مرکز ہے رضا احمد صاحب وغیرہ کا رضا احمد بریلی تو عوام بہت بڑا مجمع لٹ اور بلم اور بھالے سب لے کے کھڑے آج صحابی کی بوٹی ہاتھ نہیں آنے گے ممبر کے پاس بیٹھے مناظرہ ہوا دلائل دونوں کے پاس دونوں کے پاس کتابیں ہیں وہ ہار گئے یہ جیت گئے دستخط ہو گئے تو وہ تو علماء تھے بھائی ہاں ہم ہار گئے تم جیت گئے مجلس ختم ہو گئی اب یہ جانے لگے کتاب بغل میں تھی تو عوام تو عوام ہی ہوتی ہے اے مولانا کو کس طرح کیا ہوا آپ دانت بھینچ رہے ہیں ابھی جی۔ تمام منظور امان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت نیچے گز اچھا آپ حضرات کو نہیں معلوم ہم ہار گئے کیا کہا ہم ہار گئے جانے دو اس کو تمہارا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی جان بچا کے اپنے گاہ تک پہنچا اندر سے کنڈی لگائی اور پہلا جملہ میری زبان پر یہ تھا واہر قلندر واہ واہر قلندر واہ بہت برسوں پہلے کہی تھی کہ اپنی تو ہار ہی میں جیت ہے آج سمجھ میں آ گئی کہ اگر اس کو میں یوں کہتا کہ میں ہم جیت گئے تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا یہ آج کل کے چھوکرے جو دو دو مہینے وہاں دینے آتے ہیں نا ہمارے یہاں اور نئے نئے چلے دیتے ہیں چار مہینے بھی لگاتے ہیں تبلیغ بھی سمجھے ہیں ابھی وہ اثر بات اثر سے پہلے وہ نہیں بیان کر رہے تھے جماعتوں کو بھیجنے کے لیے ایک قصہ سن لیا ہوگا وہاں بیان کرنا شروع کر دیا تو میں نے روک لیا میں کوئی اسے بیان نہ کیا کر تمہیں معلوم ہی ہے اس لیے کہتے ہیں ہماری باتیں جو ہوں وہ سنی سنائی نہیں جس سے جو سنا لے کے بھاگے جس سے جو سنا لے کے بھاگے اس لیے کہ کام تو اللہ کے فضل سے اتنا واضح اور اتنا صاف ستھرا ہے وہ یہی مولانا نندو نعمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ان کی صحبت ان کے ساتھ رہنا اور انہوں نے جو کام کے اصول اور آداب اور مزاج اور نہج جو دیا ہے بہت غور سے قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھا اچھا، کیا کیا بتاؤں تم کو رشیا کی پہلی ریاست جب آزاد ہوئی تو وہاں کی ایک جماعت آئی تھی اس میں ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عبد الولی اللہ ان کی مغفرت فرماوے انتقال ہو گیا ان کی ملاقات اس وقت منظر نامہ صاحب بہت بیمار تھے تو ان کو ملاقات کرانے کے لیے لے گئے تھے لکھنؤ تو مانا منظور رحمان صاحب نے لیٹے لیٹے مسافر کی حالت میں حدیث پڑھی کہ زمانے میں کبھی کبھی اللہ کی طرف سے لہریں چلتی ہے جیسے سردی کی لہر یا ایسی لہریں آتی کہ اللہ کی طرف سے لہریں چلتی ہے وہ ربانی لہر کہلاتی ہے جب ربانی کوئی لہر چلے تو حدیث میں ہے الحا اپنے آپ کو اس پر پیش کر دو یہ حدیث پڑھی اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ الحمد للہ الحمد للہ ہوش سنبھالنے سے لے کر اس گھڑی تک ساری عمر قرآن حدیث سیرت تاریخ اسلام بزرگوں کی صحبت اور عالمی کانفرنس جو مکے میں ہوتی ہے جس میں ساری دنیا کے بڑے بڑے علماء اور وہ کسی مسئلے پر بحث کرتے ہیں تو ان کا کہ ایک مدت تک میں بھی اس کا ایک رک نہ رہا ہوں اور برابر پھر پچھلی صدیوں میں امت پر جو حالات آئے وہ تاریخ کی ہندوستان میں جو حالات آئے وہ سارا سامنے ہے اس سب کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت دعوت کی یہ سادہ اور عمومی محنت ربانی لہر ہے ربانی لہر ہے ربانی لہر ہے تین مرتبہ فرمایا پھر ان عالم سے کہا کہ کسی وہ بہت گہرے عالم بہت ٹھوس انہوں نے کہا کہ مانا یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس محنت کے لیے جو اصول جو آداب جو مزاج جو نہج دیا ہے وہ اتنا پکا ٹھگتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ کہیں کسی کے لیے انگلی رکھنے کی جگہ اور کہیں کسی کے لیے دائیں بائیں کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں جو دیا ہے اس پر کر کے ان سروس کرو لیکن بعض مطلب آدمی جب ہوشیاری پر آ جاتا ہے تو وہ بڑے بھائی ہوشیاری پر آئے کہ نہیں باغ ہمارا آمدنی ہماری اب باتیں یہی دے دیتے تھے اس سال سے کہیں گے بیچ والا سمجھاتا رہا کہ بھائی بڑوں کی چال چلتے رہو بڑوں کے بتلائے راستے پر رہو بعض مرتبہ بڑوں کی بات جیسے میں نے سنایا کہ بڑے جب کوئی بات کہتے ہیں نا تو جلدی سمجھ میں نہیں آتی جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہ تو تمہارے پڑھنے کا زمانہ ہے تمہیں دھیان سے پڑھنا چاہیے سبق یاد کرنا چاہیے سبق سنانا چاہیے ہے یعنی نہیں ادھر ادھر کی لایانی اور بیکار چیزیں موبائل اور یہ اور وہ اس میں نہیں لگنا چاہیے بچوں کو سمجھاتے ہیں تو بچے بڑے نہیں سمجھتے تو بچے کیا سمجھتے تو سمجھ میں نہیں آتے لیکن جب سمجھ میں آتے ہیں نا تو سوائے سر کھجانے یار مان لی ہوتی تو اچھا تھا ان کی بات مان لی ہوتی تو اچھا اسی لیے صحابہ کرام اقبال الم نے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور یوں کہا تھا کہ ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے جی چاہے گا تو عرضی پر بوجھ پڑے گا تو حالات ساتھ دیتے ہوں گے تو اور حالات نہیں دیتے ہوں گے آپ کی شروع اس پر بیٹھ کی اور پھر ساری عمر اس کو نبھایا آدمی جو ترقی کرتا ہے وہی بھائی جو اصول آداب مزاج میں ہے پھر جب نقصان سامنے آتا ہے تو اب سر کھجانے سے افسوس کرنے سے کیا فائدہ ہے جیسے جمعے کے خطبے میں سنتے رہتے ہیں یندم الانسان ولا انفا الندم کہ ایک وقت آئے گا کہ انسان افسوس کرے گا اوہو تعلیم میں جم کر بیٹھے ہوتے گشتیں کی ہوتی نمازیں پڑھی ہوتی حق والوں کا حق پہچان کر ادا کیا ہوتا پڑھنے کے وقت میں پڑھا ہوتا کھیلنے کے وقت میں کھیلا ہوتا تو ہم بھی آدمی ہوتے لیکن ہائے ہاتھ ولا انفا ندم افسوس کریں گے قیامت میں لیکن ان کو اس وقت کا افسوس کرنا فائدہ نہیں دے گا تو اس خیر ساری بات میں اس پر کہہ رہا تھا کہ ہر آدمی کی طبیعت فطری طور پر نفا کا اب یہ کون بتائے کہ اس کا نفع کس میں اس کا نقصان کس میں اس پر میں نے کہا تھا کہ جو جس کو بناتا ہے جو چیز بناتا ہے وہی بتاتا ہے پیٹرول کی ٹنکی ہے پانی کی ٹنکی ہے ہوا کی ویل ہے ان پہیوں میں ہوا بھری جائے گی اس میں اس میں پیٹرول اس میں پانی یہ بریک یوں دبایا جائے گا ایکسیلیٹر کو یوں کیا جائے گا گاڑی چلے گی ہے نی جی؟ اسی نے جس نے بنائی تو اس آدمی کو اللہ نے بنایا اس کا نفع کس میں ہے اس کا نقصان کس میں ہے اس وقت اس نے بتا دیا کہ میں نے آسمان سے کتابیں اتاری تمہیں سب سے اخیر میں قرآن دیا قرآن نے جس کو حلال کہا جس کو حرام کہا جس کے کرنے کو کہا جس کے رکنے کو کہا اسی میں تمہارا نفع اور نقصان چاہتے نفع ہو تو نفے کی راہ چلتے رہو نقصان کی راہ سے بچتے رہو یہاں بھی مزے کرو گے وہاں بھی مزے کرو گے اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے علیہ السلام حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبیوں کی آمد اور نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اسی لیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دو امانتیں ہمارے حوالے کی ایک تو جو قرآن اللہ پاک نے آپ کو دیا وہ قرآن پورا ہمیں حوالے کر دیا یہ قرآن اس میں جس کا جس میں نفع ہے جس میں نقصان ہے اس یہ آدمی نقصان سے کیسے بچے نفے پر کیسے آئے کہ کاروبار میں نفع کیسے ہو کاروبار میں نقصان سے کیسے بچے ایک تو یہ کہ باپ نے پونجی دی لو بیٹا یہ پانچ لاکھ ہے کچھ اپنا دھندا کرو تو اب وہ اس کو بتاتا ہے دیکھو اگر اس طرح کرو گے ادھار دینا شروع کیا نا ادھار دینا شروع کیا پھر وصولی ہو نہیں رہی ہے تو پونجی پونجی بھی کھو بیٹھو گے سمجھے لیکن تھوڑا بہت ادھار بھی دینا پڑتا ہے گاہک بنانے کے لیے اب میں نے تو دھندا کیا نہیں اس سے مجھے زیادہ نہیں معلوم ہے آپ لوگوں کو سب کو زیادہ معلوم ہے جی؟ تو بعض لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی پونجی بھی کھا جاتے ہیں جب کچھ نہیں ہے اور بعض پانچ کے دس کر کے دکھاتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ اس طرح دھندا کرو گے تو یہ نفع ہے اور اس نقصان سے بچ جاؤ گے یہ کرو گے تو پونجی بھی جائے گی ہے نہیں تو نفع نقصان کو تو ہر آدمی سمجھتا ہے ہر ایک نفع چاہتا ہے نقصان سے بچنا چاہتا ہے نبوت کی جو راہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دیا ہے اور ہر چیز میں سب سے پہلے آپ کی دعوت آپ کی پہلی دعوت کیا ہے الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو نفے میں رہو گے ایمان بنا لو نفے میں رہو گے کہ یہاں سے شروع کہ وہ ایمان کیسا بنانا کہ وہ ایمان ایسا بنانا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے جس میں آنکھوں سے نفع نظر آتا ہے لیکن اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہاری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہے اس میں تمہارے لیے نقصان ہی ہے اس لیے کہ تمہارے اللہ نے تم کو نقصان بتایا اور اسی لیے اللہ پاک نے نبیوں کے واقعات ذکر کیے ہیں پرانے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بہتانا چاہا ولقت ہمت بھی ہی وہ ہم بہا وغلقت وابا وقالت ہے دروازے بند کر دیے بلا لیا آ جاؤ لالچ دیا میری خواہش اگر پوری کر دی تو سارے ملک کے تم مالک ہو جاؤ گے سارے خزانے تمہارے پاس اور سنو اگر میری کہیں نہیں سنی اندر کروا دوں گی کوٹڑی میں اور جیل خانے کی سلاخوں کے پیچھے حضرت تیسرے ہم نے کہا معاذ اللہ اللہ کی پناہ جس سے اللہ ناراض ہوتا وہ تو میں کر ہی نہیں سکتا پھر کا ربی ربیشن احب مما ال جس جیل کی کوٹڑی کی یہ مجھے دھمکی دے رہی ہے تیرا حکم پورا کر کے جیل خانے میں جانا یہ مجھے زیادہ پسند ہے حکم توڑ کر تخت شاہی پر بیٹھنے اور عزیز مشر کو کہہ بھی دیا اس نے جیل میں ڈال بھی دیا حضرت کسرے سلام رہے جیل میں تو نظر کیا آ رہا تھا دیکھو بات مان لیتے تو کیسے مزے میں نہیں مانی تو یہ ہوا یہ نقصان نظر آ رہا ہے وہ نفع نظر نہیں آ رہا ہے جو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا یہ قرآن حدیث کے واقعات جو ہیں یہ کہانیاں نہیں ہیں یہ خدائی ضابطے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کے پیچھے جو نفع ہے وہ نظر نہیں آتا حکموں کو توڑ کر دنیا کے سامان لینے میں لون پاس کرا لی بیٹے کی گاڑی بھی الگ بیٹی کی گاڑی بھی الگ اور بہو آ گئی تو وہ بھی گاڑی لائی تین گاڑیاں کھڑی ہے لون پر نظر آ رہی ہے اس لون کے پیچھے اللہ سے کتنی بڑی لڑائی ہے وہ نظر نہیں آ رہی جھوٹ بول کے ایک کے دس ہو گئے اور سچ بولے صدقہ کیا تو ایک میں سے آٹھ آنے گئے لیکن صدقے پر اللہ کا کتنا غضب ٹھنڈا ہو گیا صدقے پر کتنی برکتیں آئی وہ نظر نہیں آئی اسی لیے سب سے پہلی بات ایمان بالغیب اللہ نے جس میں نفع بتایا اسی میں نفع ہے چاہے تمہاری عقل قبول کرے یا نہ کرے تمہیں آنکھوں سے دکھائی ہے اگر تم ان رنگریلیوں میں پڑ گئے اللہ کو بھول گئے نقیب لہو شیفان ہم اس کے لیے جو اللہ سے غفلت کے ساتھ چلتے ہیں خالی یہ چکا چون دیکھ کر ہم ان کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں شیطان تو بہت بہت اچھا آدمی ہے نا تو بہت اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے تحجد میں بھی اٹھاتا ہے ایک بزرگ کو ایک دن ان کی تہجد ناغا ہو گئی دوسرے دن ایک آدمی آیا وہ جگہ بھائی تہجد پر بھائی تو کون کہاں سے کیا ابھی ہم بھی کبھی کبھی کوئی خیر کا کام ہم بھی کر لیتے ہیں شیطان تھا کہ تو شیطان تہجد میں جگانے آ گیا ہاں کبھی کوئی ایسے ہوتا ہے کہ سچ سچ بتا بات کیا ہے اس لیے کہ تیرے تو رگو ریشے میں اور تیرے تو خون میں شرارت ہے شیطنت ہے تو نے تو قسم کا یہ کہ آدم کے اولاد کو جب تک جہنم میں نہیں لے جاؤں گا سانس نہیں لوں گا آج کیسے تم نے یہ کیا اس نے کہا بات یہ ہے کل جو آپ کی تحجد گئی نا اس پر آپ بہت روئے بہت روئے تو کئی ہزار تحجدیں آپ کے نام میں لکھوا دی گئی کہ ہمارے بندے کی تو میرے سے نہیں رہا گیا کہ بھائی یہ دو رکعت پڑھ لے یہی اچھا ہے دو رکعت اس کی اس کے خیر میں بھی شر ہوتا ہے اللہ ہی کہتے ہیں نقیب لہو شیطان جو اللہ کے حکموں کے مقابلے میں چکا چوند میں آ کے اللہ کا حکم توڑتا ہے اور بہت نظر آتا ہے بہت اچھا ہوا میں آج میں وہاں چلا گیا تو میرا یہ کام ہو گیا اور اس مہینے کے میرے تین دن تو نہیں لگے لیکن وہی تین دن ایسے تھے کہ اس میں ہی ہو گئے بہت اچھی اچھی شکلیں نظر آتی ہے مجھے تو بہت تعجب ہے ابھی میں کہیں سفر میں تھا ایک لڑکے کا فون آیا مہاراشٹر کا تھا مطلب ایک مسئلہ بتاؤ کیا بھائی الحمدللہ جب سے اللہ پاک نے اس محنت میں لگایا ہے کبھی میرا اپنی مسجد کا عمومی گشت ناغا نہیں ہوا ہمیشہ بہت پابندی اگر کہیں مارکیٹ میں یا کسی جگہ ہوتا ہوں تو اپنی مسجد کے گز کے دن اہتمام سے آ جاتا اب میں گیا تھا بمبئی اور خیال تھا کہ آ جاؤں گا وقت پر شریک ہو جاؤں گا لیکن ٹرافک ہوا جام ہوا اور میں نہیں پہنچ سکا تو اب میرے اس عمومی گشت کیے جو گیا اس کی قضا کیسے کروں مجھے اتنی خوشی ہوئی بندے کی کہ دیکھو اس کو قومی جش کا کتنا اہتمام ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں اس کو راستہ بتایا بلٹا تمہاری مسجد کا گش تو گیا لیکن واقعی اگر تمہیں چوٹ ہے تو تم ایسا کرو کہ دوسری مسجدوں میں اگر تمہارے یہاں اتوار کو ہوتا ہے تو دوسرے کئی تیر کو ہوتا ہے کئی منگل کو ہوتا ہے تو تم اپنا عمومی گشت ان کے ساتھ کر کے شریف ہو کر کر لو تو ان ہو جائے گا اعمال کا اہتمام لیکن شیطان بہت این وقت پر گشت ہی کے وقت میں کوئی تقاضا شہروزہ کے وقت ہی میں کوئی تقاضا تو بھائی کام کیسے بڑھے ہمارے پیچھے نہیں مسجد وار جماعت کا مطلب یہ کہ اس مسجد کے چاروں طرف جتنے اپنے مسلمان بھائی ہیں ہر بالغ مرد اللہ کے راستے کی نقل و حرکت چار مہینے چلے دس دن تین دن سب سے اخیر میں کہ مسجد کے اعمال سے جڑے اور جڑتے جڑتے پھر اپنی قربانیاں بڑھاتے رہیں آگے بڑھتے رہیں چاہتے تو یہ ہیں اور اس کے لیے اللہ پاک نے ہم کو کہ جتنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں وہ ان عملوں کو رسم کے طور پر نہیں بہت اس پر جو کچھ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے وہ اس کا جو نفع ہے وہ غیب میں ہے نقصان بھی غیب میں ہے نقصان بھی ایک دم سامنے نہیں آتا اس نفع نقصان پر جو غیب میں وعدہ اور وعید ہے اس کا یقین کر کے آنکھوں سے دکھتے ہوئے نفے کو قربان کرنا اس پر پھر اللہ پاک آگے کی راہیں کھولتے ہیں سمجھ میں آئی تو ہمارا نفع کس میں ہے ہمارا نفع ہے اللہ کی کہی ہوئی کو کرنے میں ہمارا نفع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری میں اور آپ کی سنتوں کی پابندی میں ان دو کے علاوہ جتنا ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے اگر ہمارا یہ کلمہ سچا ہے اللہ سچے اللہ کی بات سچی اللہ کے نبی سچے اللہ کے نبی کی بات سچی تو پھر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے نقصان کو برداشت کریں گے اللہ رسول کی بات کے خلاف نہیں کریں گے اللہ مجھے اس کی توفیق دے اللہ تمہیں بھی اس کی توفیق دے اب جیسے ایک ایک بات جتنے یاد آ گئی آج ہمارے حجاج کے ماشاء اللہ لبے کہتے ہوئے مینا میں اپنے خیموں میں ہوں گے ہم بھی ان کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں ایک مرتبہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی ایک ہر وقت حضور کے دروازے پر رہتے تھے وہ بہت خدمت کرتے تھے ایک دن خوش ہو کر حضور نے فرمایا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے حضور نے فرمایا اب ربیعہ ہمارے جیسے تو تھے نہیں کرائے کے مکان میں رہتے دعا کر دیجئے پکا مکان ہو جائے جیسے وہ حضرت باقی بلّہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فانی بلّہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں آپ نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جنت تو کوئی ختم نہیں آپ کا ساتھ بھی خط بھی ختم ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ میری بن جائے گی آدمی کی نظر جب آخرت پر ہوتی ہے نا تو آدمی آخرت کو مانگتا ہے اسی لیے وہ ربنا نام ہے کہ جنہوں نے صرف دنیا مانگی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں وہ اچھا بننا جنہوں نے دنیا اور آخرت دونوں مانگی ان کے لیے لہم نصیب مما کسب تو حضرت ربیعہ نے جب یہ کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھی بن جاؤں تو حضور نے کیا فرمایا بے کثرت سجود بھی کچھ کرنا پڑے گا نہیں حضرت میرے واسطے دعا کر دیجئے میں کچھ نہیں کروں گا بس سب آپ ہی کر دیجئے وظیفہ بھی آپ پڑھیے تعویذ بھی آپ لکھیے دعا بھی آپ مانگیے میں تو اپنی خر مستی میں رہوں گا ایسے نہیں ہوتا نے ان کو بھی کام پہ لگایا بھائی دعا تو کریں گے تمہیں بھی کچھ کرنا کہتے نا کمر کا زور لگانا پڑتا ہے ہاں کہ کثرت سے نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کرنا یہ راستہ بتا ہے ہم حجاج کرام کی وہاں کی دعاؤں میں شریک ہو جائیں ایک تو ان حجاج کے حج کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک ان کا حج آسان بھی کرے اور قبول بھی فرمائے وہ دعاؤں میں ہے حج اسلام کا آخری رکن ہے اس سے پہلے ایمان نماز روزہ زکات یہ چاروں ارکان پوری حقیقت کے ساتھ دنیا میں زندہ ہو جائے اور اس کے ساتھ پورا دین زندہ ہو جائے اس کی محنت کا نام دعوت ہے وہ وہاں دعا کر رہے ہیں ہم یہاں اپنی محنت بڑھائے دعوت اور دعا جیسے ان سے کہا تھا کہ سجدے کرتے رہنا نمازیں پڑھ پڑھ کے دعائیں کرتے رہنا کہ ہم اپنی گشتیں بڑھائیں اپنی شہروزہ بڑھائیں اپنی قربانیاں بڑھائیں اپنے دستوں کا اہتمام کریں جی؟ تو وہاں دعا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے الحجاج والعمار وفد اللہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ خدائی ڈیلیگیشن ہیں جیسے بڑی بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں India Pakistan Korea Cambodia Japan پھر ریڈیو پر ریلے ہوتا ہے جاپان نے یوں کہا پاکستان نے یوں کہا انڈیا نے کہا ہوتا ہے نا ایسے یہ حجاج یہ پوری امت کے نمائندے ہیں پوری امت خدا کی رحمتوں میں آ جائے امت پر جتنے حالات جتنی پریشانیاں ہیں اللہ پاک ساری امت پر سے پریشانیوں کو دور فرما دے کہ وہ دعائیں کر رہے ہوں ہم دعوت دے رہے ہوں ہم محنت کر رہے ہوں یہ دعائیں یہ دعوت جب اپنی ایک پر پہنچ جاتی ہے تو جیسے ہنڈیا یا پتیلی میں پانی گرم کرنا ہو تو رکھتے نا چولہے پر تو پانی رکھتے ہی فوراً نہیں کھولتا ہے گرمائی پہنچنی شروع ہوتی ہے پہلے تو برتن کی تلی گرم ہوتی ہے پھر وہ باہر سے اندر جاتی ہے اندر سے نیچے کا پانی تھوڑا گرم ہوتا ہے پھر وہ اوپر جاتی ہے اور اوپر جاتی ہے اور اوپر جاتی ہے پھر پورا پانی گرم ہوتا ہے پھر اس کے اندر بھاپ اٹھتی ہے پھر وہ بھاپ بہت بڑھتی رہتی ہے اتنی بڑھتی ہے کہ پھر پانی کھولنے لگتا ہے جس کو آپ کہتے ہو بوائل پوائنٹ کیا کہتے ہیں بوائل پوائنٹ وہ بوائل پوائنٹ پر پہنچتا ہے اب وہ اتنا زور کرتا ہے کہ اس کو روک رکھتا ہے اوپر کے ڈھکنے میں ہے نہیں وہ زور کرتا ہے دیکھو اب اب ہمیں مت چھیڑو ہمیں اپنی راہ چلنے دو ہم نہ تم پر ظلم کرتے ہیں نہ تمہاری حکومت کو چھینتے ہیں نہ ہمیں تمہاری دولتیں چاہیے نہ ہمیں تمہارے عہدے چاہیے ہمیں کام کرنے دو ایمان کا ہمیں کام کرنے دو خدا کی مخلوق کی آخرت کا جب بہت وہ کھولنے لگتا ہے نا اب پھر بھی وہ جھکنا نہیں ہٹتا اتنی زور سے اچھلتا ہے کہ جھکنے کو پھینک دیتا ہے وہاں کی دعائیں یہاں کی دعوت ان مبارک دنوں میں جو قربانی کی کی جو جو فضائل ہیں جن کی جن میں قربانیاں ہیں کئی دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ دسویں تاریخ پہ کہ سب سے زیادہ عمل جو اللہ کو پسند ہے خون بہانا جانور کا اس کے علاوہ یہ مبارک ایام اس کے روزے عرفات کا روزہ ہمارا نویں تاریخ کا روزہ یہ اعمال ہیں گشتیں ملاقاتیں انفرادی معمولات اجتماعی اعمال روزانہ کے مسئلے کہ ایک طرف محنت بڑھ رہی ہو تشکیلیں ہو رہی ہو چار چار مہینے کی اب ایک تو وہ ہے کہ بھائی ہمارا ایک وہ جوڑ ہونے والا ہے اس سے چار مہینے کی جماعتیں جائیں گی وہ جوڑ ہونے والا ہے اس سے ملکوں کی جماعتیں جائیں گی وہ تو اپنے اپنے وقت پر ہوگی اب یہ تو بارہ مہینوں کا ہے جیسے بارہ مہینوں کھانا کھاتے ہیں جیسے بارہ مہینے دعوت کی محنت ہے جماعت تیار کرو بیچتے رہو جماعت میں تیار ہوتے رہو خود بھی جاتے رہو کم سے کم کم سے کم مہینے کے تین دن ہفتے کی گشتیں روزانہ کی گھر مسجد کی تعلیم اپنی قرآن کی تلاوت تشریحات اور بھائی شریعت سنت کا لحاظ جو چیز معلوم نہ ہو علماء کرام سے کہ ایک طرح سے محنت اور یہ خاص طور پر کل کو وہ عرفات میں جائیں گے اور عرفات میں اللہ کی کیسی رحمت اللہ کیسوں کیسوں کو اللہ معاف کرتے ہیں اور اس کی رحمتوں کی لہریں اٹھتی ایک تک تو جات کی دعاؤں میں شرکت کے لیے ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں اپنی دعوت بھی بڑھائیں اپنی محنت بھی بڑھائیں اللہ کو جب پسند آ جائے گی تو اللہ پاک خدا کی مخلوق کے حق میں امت کے حق میں جو جس شکل کی رکاوٹ جو ڈھکنا بنا ہوا ہے جو رکاوٹ بنا ہوا ہے جو روڑا بنا ہوا ہے خدا خود اپنی قدرت سے اسے اچھال سکیں گے ان وعدوں پر یقین کے ساتھ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے صلی سرو یقینی نگلے جاوا دعائیں مانگو قبول ہونے کے یقین کے ساتھ کہ اللہ میری دعا ضرور قبول کرے کرو گے ہاں بس تقدیر ہو گئی اب تشکیل تو ہونی نہیں ہے نہیں تشکیل بھی ہونی ہے وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما اے اللہ ہمارے قصروں کو معاف فرما دے ہماری سیاحت کو حسنات سے بدل دے ہماری بے حسی کو دور فرما دے دین کے مٹنے کا غم نصیب فرما دین دنیا میں زندہ ہو جائے ہماری زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے اس کی محنت کے لیے اے اللہ ہمیں جان و مال و صلاحیتوں کے ساتھ قبول فرما لے اس وقت لاکھوں تیرے بندے اطیر نبی کے پروانے اے اللہ لبے کی صداؤں کے ساتھ ہوں گے اے اللہ ان سب کے لیے اے اللہ آسانی پیدا فرما دے ان کی پوری پوری حفاظت فرما حج کا ہر رکن اے اللہ ان کے لیے مینا عرفات مصطلفہ رمی جمار حلق بھی اور قربانی بھی اور طواف زیارت بھی اور سارا حج اور اس کا ہر رکن آسان فرما دے پروردگار قبول فرما لے اور اس سال کے حجاج کرام کے حج کو اے اللہ ذریعے کے طور پر اے اللہ ان کی دعائیں اور ہماری پوری دنیا میں اس وقت جتنی جماعتیں پیدل سواری اندر باہر دور کرب غریب مرد عورتوں کی اور جتنے ہمارے علماء تال لگا رہے ہیں اللہ ان کو ذریعے کے طور پر قبول فرما کر پوری امت پر سے مصیبتوں اور بادلوں کے بادلوں کو سانٹ دے بلاؤں کو ختم فرما دے مظلومین کی حمایت فرما ظالموں کو سچ کی توبہ نصیب فرما جن کی قسمت میں توبہ نہ ہو اور وہ مخلوق کے لیے روڑا بنے ہوئے ہیں افراد ہوں تو افراد کو خاندان ہوں تو خاندانوں کو ملک ہوں تو ملک کو اللہ ان پیسوں سے اپنی زمین کو پاک کر کے ان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما کر باقی اپنی مخلوق کے لیے ہدایت کی راہیں کشادہ فرما ربنا آتنا فی دنیا حسنت قبل فرت حسنت و النار وصلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم